بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے لوگوں اپنے پالن ہار سے ڈرتے رہو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اس پرکار کہ ایک جان ارتھات آدم کو پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا یعنی بیوی پیدا کی اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو اور رشتہ و ناتا توڑنے سے بچتے رہو نسندے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ۖ ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اور اناتھوں کو مال واپس دے دو اور اچھے کے بدلے میں ان کو برا اور خراب نہ دیا کرو اور حساب کے ایچ پیش میں لا کر ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ یہ مہا پاپ ہے اور اناتھ لڑکیوں کے بارے میں نیائے کرو اگر تم کو ان اناتھوں کے بارے میں نیائے نہ کرنے کا ڈر ہو تو ان سے نکاح نہ کیا کرو بلکہ اور مہلاؤں سے نکاح کیا کرو جو تمہارے لیے حلال ہیں چاہے ایک سے چاہے دو سے چاہے تین سے چاہے چار سے پھر اگر تم انیائے سے ڈرو تو بس ایک ہی سے کرو یا وواہتا مہیلا نہ ملنے پر لونڈی ہی کافی ہے یہ انیائے سے بچنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے اور مہیلاؤں کے محل خوشی سے ان کو دیا کرو پھر اگر وہ خوشی خوشی اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اس کو مزے سے بےخٹ کے قبول کر لیا کرو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم أَخَذْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا بے وقوفوں महिलाओं اور بچوں کو اپنا سارا مال جس کو اللہ نے تمہارا گزارا بنا رکھا ہے حوالہ نہ کر دیا کرو ہاں اس میں سے کچھ ان کو کھلاتے پلاتے رہو اور بھلی بات کہتے رہو کہ تمہارا ہی مال ہے اور جوانی کو پہنچنے تک کبھی کبھی اناتھوں کی پریکچھا کر لیا کرو پھر اگر ان میں کچھ ہوشیاری اور چھمتا لیاقت پاؤ تو ان کے مال دے دیا کرو اور فضول خرچی سے اور ان کے بڑا ہونے کے ڈر سے پہلے ہی جلدی سے نہ کھا جایا کرو اور جو مالدار ہو وہ پرہیز کرے اور جو فقیر ہو وہ اپنی محنت کا بدلہ دستور کے انسار لے لیا کرے پھر جب ان کو دینے لگو تو ان کے سامنے گواہ کر لیا کرو اس کے بعد بھی اگر کچھ خیانت کرو گے تو جان لو کہ اللہ اکیلا ہی حساب لینے والا بس کافی ہے للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الذين اليتامى ظلما في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا جو کچھ ماں باپ اور قریبی چھوڑ جاتے ہیں اس میں لڑکوں کا حصہ ہوتا ہے اور ماں باپ اور قریبی لوگوں کے چھوڑے ہوئے مال میں لڑکیوں کا بھی حصہ ہے چاہے وہ مال کم ہو یا ادھک حصہ مقرر کر لیں گے اور جب بانٹنے کے سمے قریبی رشتے دار جن کا حصہ اس مال میں نہیں اور اناتھ بچے اور غریب لوگ آ جائیں تو ان کو اچھی بات کہا کرو خاص کر جو لوگ اپنی کمزور نابالغ اولاد کے پیچھے رہنے میں خوف کرتے ہیں کہ کوئی ان کا مال نشٹ نہ کرے تو وہ اس معاملہ میں خوف کریں اور اللہ سے ڈریں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 کے برابر ہے پھر اگر اس میت کی لڑکیاں دو یا دو سے ادھک ہوں تو ان سب کے لیے دو تہائی چھوڑے ہوئے مال میں سے ہے اور اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ترکہ ملے اور اس میت کے ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ترکہ میں دیا جائے مگر شرط یہ ہے کہ میت کی اولاد بھی ہو اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو ماں کا ایک تہائی ہے اور اگر میت کے چند بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے یہ سب حصہ وسیعت کے ادا کر دینے کے بعد ہے جو میت کسی کے حق میں کر کے مرے یا قرض کے ادا کر دینے کے بعد تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے کون تم کو ادھک لابھ دے سکتا ہے آدیش کے انسار کرو اس کے خلاف نہ کرو لیے کہ یہ حصے اللہ کی اور سے مقرر ہیں निसंदेह اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ۖ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ۖ اور تمہاری بیویوں کے ترکہ میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو تمہارے لیے آدھا مال ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو تم کو چوتھائی ملے گا یہ آدیش بھی بعد وسیعت کے ہے جو مرتے ہوئے کر جائیں یا قرض کے ادا کرنے کے بعد جو میت پر ہو اور تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے ان کا حصہ چوتھائی ہے اس شرط پر کہ تمہاری اولاد نہ ہو پھر اگر تمہاری اولاد بھی ہے تو ان کا آٹھواں حصہ ہوگا تمہاری وسیعت اور قرض کے ادا کر دینے کے بعد اور اگر مرد یا عورت جس کی میراث بانٹنی ہے ماں باپ اور بیٹی بیٹا نہیں رکھتے اور ان کا ایک بھائی یا بہن ہے تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے ادھک ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے وسیعت اور قرض کے ادا کرنے کے بعد جس سے کسی کا نقصان نہ ہو یعنی ایک تہائی سے ادھک وسیعت نہ ہو اور حق کسی کا قرض محبت کی وجہ سے اپنے ذمے نہ کیا ہو اللہ کا یہی آدیش ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بلدبار ہے حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ये अल्लाह की सीमाएं हैं जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के आदेश पर चलेंगे अल्लाह उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور یہی بڑی بھاری کامیابی ہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اوگیا کرے گا اور اللہ کی سیماؤں سے آگے بڑھ جائے گا اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا جہاں اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا اور اسے ذلت کا عذاب ہوگا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ۖ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما توابا جو تمہاری مہلاؤں میں سے زنا کریں ان پر اپنے لوگوں مسلمانوں میں سے بدکاری دیکھنے والے چار گواہ مقرر کر لیا کرو پھر اگر وہ قاضی کے سامنے گواہی دے دیں تو ان کو اپنے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا اللہ ان کے لیے کوئی حکم بتلا دے جو سزا کے متعلق ہو اور جو مرد تم میں سے آپس میں وہی لوتیوں کا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنے کاموں کو درست کر لیں ان کا پیچھا چھوڑ دو اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مهربان ہے إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ۖ وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما केवल उन्हीं लोगों की तौबा अल्लाह के यहाँ جو غلطی سے برے کام کرتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب کسی کو ان میں سے موت آتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے آمنوا لا يحل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا تم کو جائز نہیں کہ زبردستی سے عورتوں کے مالک بن جاؤ اور نہ ان کو بلا وجہ تنگ کر کے روک رکھو کہ کسی پرکار دیے ہوئے سے کچھ واپس لے لو ہاں جب یہ کھلی بے حیائی زینا وغیرہ کریں اور محلاؤں سے دستور کے انسار نباہ کیا کرو پھر اگر تم ان کو کسی وجہ سے ناپسند کرو تو بھی نباہ کرو شاید اللہ تمہاری ناپسند وستوئیں تمہارے لیے بہت سی بہتری کر دے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا اور اگر ایک بیوی بی کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرنا چاہو اور اس پہلی کو بہت سا مال دے چکی ہو پھر بھی اس مال میں سے کچھ نہ لیا کرو کیا ناحق اور کھلے ظلم سے لینا چاہتے ہو بھلا کیوں کر اس کو لیتے ہو حالانکہ پتی پتنی ایک دوسرے سے الگ مل چکے ہیں اور وہ تم سے مضبوط وعدہ لے چکی ہے ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف كان ومقتا وساء سبيلا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے باپ کی بیاہی ہوئی عورتوں سے نکاح مت کرو مگر جو گزر چکا ہو اس لیے کہ یہ بڑے بے حیائی کا کام ہے اور غضب کی بات ہے اور برا راستہ ہے حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما اور شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر جن کے تم جنگ کی لوٹ میں مالک ہوئے ہو یہ اللہ کا حکم ہے تم پر ان محلاؤں کے علاوہ محلائیں مال کے ذریعہ نکاح کے مہر کے بدلے تم کو حلال ہیں مگر شرط یہ ہے کہ گھر باری بننے کی نیت سے ہو نہ کیول چند دنوں مستی نکالنے کو پھر جتنے مال کے بدلے تم نے ان سے تعلق کیا ہو ان کا مقرر کیا ہوا حق ان کے حوالے کر دو اور مہر مقرر کر لینے کے بعد بھی کسی مقدار کم یا ادھک پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ تو حرج اور گناہ کی بات نہیں بے شک اللہ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے जो आपसी संबंधों میں سختی کا حکم نہیں دیتا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ۖ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اور جو کوئی تم میں سے آزاد مسلمان مہلاؤں سے نکاح کرنے کی ادھک خرچ ہونے کے ناطے طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری مملوکہ ادھین لوڈیوں ہی سے نکاح کر لے ان لوڈیوں کے ایمان کے بارے میں ان کے ظاہر پر بھروسہ کرو اللہ تمہارے ایمان کو بھلی بھانت جانتا ہے تم آدم کی اولاد ایک دوسرے کی اولاد ہو پس ان کے مالکوں کی انمت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا کرو مگر شرط یہ ہے کہ وہ بھلی مانس بن کر رہنے والیاں ہوں نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپے چھپے دوست رکھنے والیاں اور ان کے محل دستور کے انوسار ان کو دیا کرو پھر اگر نکاح میں لا کر بھی بے حیائی زنا کریں تو آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ان کو ہوگی یعنی پچاس کوڑے یہ یعنی لونڈیوں سے نکاح کا مشورہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری کا اندیشہ کرے اور صبر کرنا تمہارے لیے اچھا ہے مگر شرط یہ ہے کہ گناہ میں نہ پھنسو اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتوب تتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا अल्लाह को मंजूर है कि तुम्हारे लिए अपने अहकाम बयान करे और तुमको पहले دیندار لوگوں کی راہ دکھا دے اور تم پر مہربانی کرے اور اللہ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے یہی کارڑ ہے کہ اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنے خواہش کے غلام ہیں وہ ہر پرکار سے یہی چاہتے ہیں کہ تم کسی سخت غلطی میں پڑو अल्लाह तुम्हारी तकलीफ़ में कमी करना चाहता है क्योंकि इंसान की खिलकत पैदाइश अमूमन ज़यीफ़ है يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا مسلمانوں ایک دوسرے کا مال آپس میں برے طریقے دغا دھوکہ چوری رشوت ظلم سے نہ کھایا کرو ہاں اپنی مرضی سے سوداگری کرو اور اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو اللہ تم پر مہربان ہے جو کوئی یہ کام یعنی قتل و فساد سرکشی اور ظلم سے کرتا رہے گا ہم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 پر بلا وجہ الزام لگانے کی فکر نہ کرو اللہ سب سے بلند اور بڑا ہے وَإِن ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا اگر میاں بیوی میں مخالفت پاؤ جو معمولی کوشش سے دور نہ ہو سکتی ہو تو ایک منصف نیادھیش مرد کے خاندان سے تجویز کرو اور ایک عورت کے کنبہ سے اگر وہ دونوں منصف مل کر صلح کرانی چاہیں گے تو اللہ بھی ان کو صلح کی توفیق دے گا بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار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 ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما يعني جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنا بتاتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے فضل مال کو چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن کو نہیں مانتے شیطان نے ان کو سخت بھمر میں پھنسا رکھا ہے اور جس کا دوست شیطان بنے اس کے لیے وہ بہت ہی برا دوست ہے بھلا ان کا کیا حرج تھا اگر وہ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 تجھ کو بھی ان مشرکوں اور ریاکاروں پر گواہ بنا کر لائیں گے اس دن کافروں اور رسول کے نافرمانوں کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم زمین میں دبا دیے جاتے اور اللہ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل مسلمانوں نشے کی حالت میں نماز کے نکٹ نہ جایا کرو جب تک کہ اپنی بات کا مطلب نہ سمجھو اور نہ بے غسلی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھو جب تک غسل نہ کر لو لیکن مسافروں میں یعنی راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں جا رہے ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت سمبھوگ کی ہو ان سب صورتوں میں پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ اور ہاتھوں کو مٹی مل لیا کرو اور اس خاک ملنے سے معافی کی امید رکھو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے کیا تو ان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 موقع مناسب سے بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور جی میں کہتے ہیں کہ نہیں مانا اور چلتے ہوئے بد دعا دے جاتے ہیں کہ اے نبی ہماری سن تیری کوئی نہ سنے اور زبان مروڑ کر دین میں تانا کرنے کو رائنا کہہ جاتے ہیں ہاں اگر کہتے کہ ہم نے سنا اور تابع ہوئے ہماری بات سنیے اور ہماری اور نظر کیجیے تو یہ کلام ان کے لیے اچھا اور درست ہوتا لیکن اللہ نے ان کی بےمانی کے کارڑ ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا اب سوائے کسی قدر ایمانداری کے دل سے نہیں مانیں گے يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ۖ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان امر الله مفعولا اے کتاب آلو ہمارے اتارے ہوئے کلام کو مانو جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم کتنے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی شکل پر الٹ دیں یا ان پر لانت کریں جیسے کہ ہفتہ سنیچر میں زیادتی کرنے والوں پر کی تھی اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے ان ان اللہ لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما اللہ شرک ہرگز نہیں بخشے گا ہاں اس کے سوا جس کو چاہے گا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 نصيراً أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا کیا تو نے ان میں سے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کچھ حصہ اللہ کی کتاب کا ملا تھا وہ بے دینی کی باتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کافروں کے حق میں جو شرک و کفر میں مبتلا ہیں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے ادھک سیدھی راہ پر ہیں کیوں نہ کہیں انہی پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کرے اس کے لیے تو کسی کو سہیوگی نہ پائے گا جو اس کو ذلت اور خاری سے بچائے تو کیا ان کا خدا کے ملک میں کچھ حصہ ہے پھر تو لوگوں کو ایک رائی کے برابر بھی نہ دیتے أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مطهرة وندخلهم ظلا کیا یہ اللہ کے ہوئے فضل پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور تہذیب دی تھی اور ان کو بڑا ملک بخشا تھا پھر کچھ تو ان میں سے نبی کو مان گئے اور کچھ ابھی تک اس سے انکاری ہیں ان کے جلانے کو جہنم کافی ہے جو لوگ ہمارے آدیشوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم ان کو اوشی آگ میں ڈالیں گے جب کبھی ان کے چمڑے جل جایا کریں گے تو ان کے بدلے ہم اور چمڑے بدل دیا کریں گے تاکہ وہ دنڈ چکھیں اسی لیے اللہ بڑا ہی زبردست بڑی حکمت والا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کار بھی کرتے رہتے ہیں ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی انہی میں صدا رہیں گے ان باغوں میں ان کے لیے بیویاں پاک ہوں گی اور ہم ان کو گھنے سایہ میں داخل کریں گے إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به اگر یہ انعام حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں مالکوں کے پاس پہنچا دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو نیائے سے کیا کرو جو نصیحت اللہ تم کو کرتا ہے وہی خوب بہتر ہے اللہ سب کی باتیں سنتا اور سب کے کام دیکھتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا مسلمانوں اللہ اور رسول اور اپنے میں سے حاکموں کی تابداری آگیا پالن کیا کرو پھر اگر کسی معاملے میں تم لوگوں میں جھگڑا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 میں چاہتے ہیں کہ ظالموں سے نیا کرائیں حالانکہ ان کو اس سے انکار کرنے کا حکم ہو چکا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی پرکار ان کو بہکا کر ہدایت سے دور ڈال دے اور جب ان کو کوئی کہے کہ اللہ کے اترے ہوئے آدیش اور اس کے رسول کی طرف آؤ جو کچھ فرما دیں اس کے انوسار اس کے فیصلے کراؤ تو تو منافقوں کو دیکھتا ہے کہ تیرے سامنے آنے سے رکتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بھلا پھر کیا ہوگا جب ان کی ایسی بدعمالی کے سبب سے ان پر کوئی مصیبت پہنچے گی تو تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کیول بھلائی اور آپس میں ملاپ چاہا تھا مطلب یہ کہ ایسی ویسی بہت سی باتیں بنائیں گے ان کے دلوں کی بات اللہ کو معلوم ہے اس لیے تو ان کے برا بھلا کہنے سے منہ پھیر لیا کر اور نصیحت کیا کر اور نہایت نرم بات اثر کرنے والی پربھاؤ شالی उनको कहे وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً اور یہ عام دستور ہے کہ ہم نے جو جو رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے کہ ان کی آگیا پالن اللہ کے آدیش کے انسار کی جائے اور جب انہوں نے انکار کے سبب اپنا برا کیا تھا تیرے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ کو اوش اپنے حق میں معافی دینے والا مہربان پاتے پس تیرے رب کی قسم ہرگز یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑوں میں تجھی کو انصاف کرنے والا نہ بنا دیں گے پھر اپنے دلوں میں تیرے فیصلے سے ناراض نہ ہوں گے بلکہ خوشی سے قبول کر لیں گے ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ۖ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے باہر نکل جاؤ تو بہت کم ہی لوگ ان میں سے کرتے اور ادھکتر لوگ کھلے عام انکار کر بیٹھتے اور جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے ہر پرکار سے بہتر اور ثابت قدمی کا سبب ہوتا اور اس سمے ہم ان کو اپنے یہاں سے بڑا ثواب دیتے اور ان کو سیدھی راہ کی منزل پر پہنچا دیتے ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور نیک کام کرنے والے کے ساتھ اور یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں یہ مہربانی اللہ کی طرف سے ہوگی اور اللہ ہی جاننے والا کافی ہے یا ایوہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ۖ ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما مسلمانو اپنے دشمنوں سے بچاؤ لڑنے کے لیے اپنے ہتھیار لے لیا کرو پھر چاہے الگ الگ ہو کر نکلو یا جمع ہو کر ہم جانتے ہیں کہ کون تم میں سے سستی کرتا ہے پھر اگر اتفاق سے تم کو کسی پرکار کی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کے طور پر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو میں ان مسلمانوں کے ساتھ حاضر نہ تھا ورنہ میں بھی مصیبت میں پھنستا اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے مہربانی ہو جائے تو کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں بھی ان کے ساتھ جنگ میں ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا گویا تم میں اور اس میں کبھی دوستی کی نسبت ہی نہ تھی فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا پس جو لوگ دنیا کے فائدے کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑائی کرے پھر مارا جائے یا غالب آ جائے ہم اس کو بہت بڑا بدلہ دیں گے جہاد کی اتنی بڑی فضیلت سن کر بھی تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں اور ان ضعیف بوڑھے کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے بچانے کو نہیں لڑتے ہو جو کافروں کی تکلیف سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا ہم کو ظالموں کے اس شہر سے نکال اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار مقرر کر اور کوئی سہایک بنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا سنو جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس لیے تم شیطان کے دوستوں کو مارو وہ تم پر کسی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 ادھک اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا کیوں تو نے ہم پر ابھی سے جہاد فرض کر دیا کیوں تھوڑی سی مدت تک ہم کو تاخیر نہیں دی تو کہہ دے کہ دنیا کا سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے اور تم پر کچھ بھی اتیاچار نہ ہوگا اینما تکونو یدرک يمسسكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله ۖ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله یہ ضروری نہیں کہ تم جنگ کے میدان میں ہی مر جاؤ جہاں تم ہوگے موت تم کو آ دبائے گی اگرچہ تم اس سمے بڑے مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی اور سے ہم کو پہنچی ہے اور اگر اتفاق سے کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے تو کہہ دے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے پھر ان نہ سمجھ لوگوں کو کیا ہوا کہ ایسی سہل بات بھی نہیں سمجھتے جو تجھ کو بھلائی پہنچتی ہے وہ تو کیول اللہ کی مہربانی سے ہے اور جو تجھ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی غلطی سے ہے اور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 ان کے مشورے اللہ کے ہاں سرکچت ہیں اس لیے تو ان سے منہ پھیر اور اللہ پر بھروسہ کر اس لیے کہ اللہ ہی کارساز کافی ہے کیا اس قرآن شریف پر غور نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کئی پرکار کا اختلاف پاتے بشے میں روانی میں وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ۖ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله تنكيلا اور جب ان کے پاس کسی طرف سے امن یا خوف کی بات پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس سوچنا کو رسول تک اور مسلمانوں کے با اختیار لوگوں کے پاس پہنچاتے تو ان میں سے تحقیق کرنے والے اس خبر کی تحقیق کرتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کے پیچھے ہو لیتے پس تو اللہ کی راہ میں جہاد کر تو اپنی جان کا ہی ذمہ دار ہے اور مسلمانوں کو بھی ابھار بہت جلد اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے گا اور ان کو مغلوب کر دے گا اور اللہ کی جنگ زبردست اور اس کا دن بہت ہی سخت ہے من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا جو شخص بھلی بات کی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے اور ایسے ہی جو کسی کو برے کام کی راہ دکھاتا ہے اس کو بھی اس برائی کا حصہ پہنچتا ہے اور اللہ ہر ایک چیز پر محافظ نگرہ ہے اور جس سمے تم کو کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفے سے اچھا اس کو اچھا تحفہ دیا کرو یا کم سے کم اسی جیسا دیا کرو بے شک اللہ ہر وسط کا حساب لینے والا ہے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں अल्लाह قیامت کے دن تم کو तुमको جمع کرے گا اور اللہ سے ادھک سچ بولنے والا کون ہے فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ۖ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا پھر کیوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے پھر کیا تم اللہ کے گمراہ کیے ہوئے کو سیدھی راہ پر لانا چاہتے ہو اللہ جس کو برے کاموں کے کرنے کی سزا میں راہ نہ دے تو اس کے لیے کوئی صورت نہ پائے گا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو کر ایک سے ہو جاؤ پس تم ان میں سے کسی ایک کو متر نہ بناؤ جب تک وہ گھر چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نہ نکلیں اور اگر اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس سے منہ پھیریں تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کر ڈالو اور ان میں سے نہ تو کسی کو متر بناؤ اور نہ حمایتی بالکل ہی الگ ہو جاؤ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ۖ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۖ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ۖ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ہاں ان کو نہ مارو جو تمہارے معاہدہ والوں سے معاہدہ رکھیں یا تمہارے ساتھ لڑنے اور اپنی قوم کفار کے ساتھ لڑنے سے باز آ کر تمہارے پاس آ جائیں اور تم سے صلح کی بات کریں اور اگر اللہ چاہتا تو انہی کو تم پر غالب کر دیتا پھر وہی تم کو مارتے بس اگر وہ تم سے کنارہ اختیار کر لیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا سندیش بھیجیں تو ان سے لڑنے کی اللہ نے تم کو اجازت نہیں دی ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ۖ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ها उन्हीं की قسم के اور لوگ ایسے بھی تم کو ملیں گے جو چاہیں گے کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی لیکن عملی کارروائی ان کی یہ ہوگی کہ جب کوئی ان کو فساد کی طرف بلائے گا تو اس میں گر پڑیں گے اس لیے اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور تمہاری طرف صلح کے پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو تمہاری لڑائی سے نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر ڈالو انہی لوگوں پر اللہ نے تم کو غلبہ دینا مقدر کر رکھا ہے ہاں مسلمانوں کے قتل سے پرہیز کرو وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کسی مسلمان کا کام نہیں کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے مگر غلطی سے ہو تو دوسری بات ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے مار دے تو وہ ایک غلام مسلمان آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا دے مگر جب وارث معاف کر دیں تو معاف بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ مقتول تمہارے دشمنوں میں سے ہے مگر خود مسلمان ہے تو کیول مسلمان غلام کا آزاد کرنا واجب ہے اور اگر تمہارے معاہدہ دار قوم میں سے ہے تو اس کے وارثوں کو خوبہ دینا اور ایک غلام مسلمان کا آزاد کرنا ضروری ہے پھر جو شخص غلام نہ پائے تو دو مہینے पय در पय लगातार روزے رکھے یہ اللہ کے یہاں سے معافی ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما اور جو شخص مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ سدا رہے گا اور اللہ کا غضب اور لانت اس پر ہوگی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا مسلمانو جب کبھی تم اللہ کی راہ میں سفر کو جاؤ تو مخاطبوں کی حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو اور جو کوئی تم کو سلام کہے تو اس کو مت کہو کہ تم مسلمان نہیں یوں ہی ہم کو دھوکہ دیتا ہے کیا دنیا کا اسباب سامان لینا چاہتے ہو اللہ کے یہاں غنیمتیں مال بہت ہیں تم بھی پہلے اسی طرح کفار سے دبے ہوئے تھے لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا اس لیے تم اچھی طرح معلوم کر لیا کرو اللہ تمہارے کاموں سے آگاہ خبر رکھنے والا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بلا سبب بیٹھے رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں اپنے مال اور جان سے لڑنے والوں نے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے مرتبہ میں بڑائی دے رکھی ہے ہاں دونوں کو عام طور سے اچھا وعدہ دیا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے ثواب کی فضیلت عطا کی ہے درجات وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا یعنی کئی درجے اپنی طرف سے اور بخشش و مہربانی اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے ان لوگوں سے جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں جان نکالتے سمے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہاں تھے وہ اتر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 تو تمہیں نماز کا قصر کرنا جائز ہے یعنی چار رکعت کی جگہ دو رکعتیں پڑھو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ نماز میں تم کو ستائیں گے نسندے کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء قبلكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ۖ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهيناً اور جب تو اے نبی ان میں ہو اور خوف کی نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان حاضر لوگوں میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنے ہتھیار بھی ساتھ لیے رہیں پھر جب پہلی رکعت کی دوسرا سجدہ کر چکیں تو تم سے پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت والے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ جائیں اور تمہارے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ لیں اور اپنا بچاؤ اور ہتھیار ساتھ ہی رکھیں کافروں کی تو یہ دلی تمنا ہے کہ کسی پرکار تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑے اس لیے تم اس کا خیال رکھو اگر تم کو ورشا آد کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو ہتھیار اتار رکھنے میں تم پر گناہ نہیں رکھ دیا کرو مگر تمام نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق اپنا بچاؤ ساتھ رکھا کرو اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اس لیے اب ان کی ذلت کے دن निकट आ गए हैं فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ۖ وكان الله عليما حكيما پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو ہر حال میں کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو اور کسی بھی حالت میں اس کو نہ بھولو پھر جب تم کو جنگ سے آرام ملے تو پہلے کی طرح پوری نماز پڑھو اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر بڑی تاکید کے ساتھ طے شدہ وقتوں پر فرض ہے اس میں کسی پرکار کی کمی نہ ہونے دو اور کفار کی کھوج میں سست نہ ہو جاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو کیا ڈر ہے وہ بھی تو تمہاری طرح تکلیف اٹھاتے ہیں تو تمہاری سستی کے کیا معنی حالانکہ تم اللہ سے اس ثواب کی آشا رکھتے ہو جس کی ان کو نہیں ہے اور اللہ سب کو جانتا اور بڑی حکمت والا ہے انا انزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما हमने सच्ची किताब तेरी तरफ उतारी है कि तू लोगों में अल्लाह के बताए हुए कानून से फैसला करे और दगाबाजों के सहायक न बनो اور اللہ سے معافی مانگا کرو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیا کرو جو اپنے بھائیوں انسانوں کی خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ کو دغاباز بدکار ہرگز نہیں بھاتے یہ بدکار نہیں سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے اس لیے کہ جب رات کو ناپسند باتوں کے مشورے کرتے ہیں تو اپنے علم سے ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے تمام اعمال کو اللہ نے گھیر رکھا ہے بھلا تم نے دنیا میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا کون ان کی کارسازی وکالت کرے گا کوئی نہیں ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيماً ومن يكسر إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا جو شخص برا کام کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سے بخشش اور مہربانی کا حصہ اوش پائے گا اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنا ہی برا کرتا ہے کسی کو اس کی خرابی نہیں پہنچے گی کیونکہ اللہ سب کو جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے اور جو شخص کسی پرکار کا چھوٹا موٹا گناہ کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ لگاتا ہے تو وہ سخت سزا میں گرفتار ہوگا کیونکہ اس نے بڑا بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر اٹھایا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ۖ وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً سچ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 اس کو پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری جگہ ہے إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ۖ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا اس روز کا قانون یہ ہے کہ اللہ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا اور اس کے علاوہ جو چاہے بخش دے گا اس لیے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ تو بڑی ہی دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے دیکھو تو کیا نیائے کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ عورتوں کو پکارتے ہیں اور واستوں میں یہ لوگ شیطان مردود کو پکارتے ہیں جس پر اللہ نے لانت کی ہے اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے اوش ایک حصہ اپنا تابے دار بنا لوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کے جی میں امیدیں ڈالوں گا اور ان کو آدیش دوں گا تو وہ جانوروں چار پائیوں کے کان پھاڑیں گے اور ان کو آدیش دوں گا تو وہ اللہ کی پیدائش کو بدل دیں گے اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا متر بنایا اس نے کھولا ٹوٹا نقصان طايع يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا سنو شیطان تو ایسا مکار ہے کہ یوں ہی ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے واسطوں میں ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے نکلنے کی راہ نہ پائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں صدا رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے بتاؤ تو اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے ليس بأمانيكم ولا أماني امانی الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا سنو نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری خواہشوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی مرضی پر ہے جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا حمایتی اور سہایک نہ پائے گا اور ایسے ہی جو شخص پروش ہو یا مہیلا مسلمان ہو کر نیک کاری کریں گے سو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ ہوگا کیا کوئی محض اس سے بھی اچھا دیندار ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کا تابے دار بنایا اور نیک کام بھی کرتا رہا اور ابراہیم حنیف کے راستہ پر چلا اور کامل اخلاص کی وجہ سے ابراہیم کو اللہ نے اپنا قریبی بندہ بنایا تھا اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما اور کے بارے میں تجھ سے پرشن کرتے ہیں تو کہہ دے کہ اللہ تجھ کو مہلاؤں کے بارے میں آدیش دیتا ہے اور وہ آدیش وہی ہے جو تم کو کتاب قرآن میں ان اناتھ لڑکیوں کے حق میں سنایا جاتا ہے جن کو تم پورا مقرر حق نہیں دیتے اور سندرتا اور مالداری کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ضعیف بچوں کے لیے سنایا جاتا ہے اور نچوڑ سب کا یہ کہ یتیموں کے ساتھ نیائے کا معاملہ کرو اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے اللہ کو سب معلوم ہے وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پتی پتنی ہمیشہ صلح سے نباہ کریں اور اگر کوئی عورت اپنے پتی کے بدمزاجی یا بے پرواہی معلوم کرے تو ان کو آپس میں صلح کر لینے میں گناہ نہیں جس پرکار بھی سمبھو ہو صلح سے رہیں کیونکہ صلح بہتر ہے ہر جان کو اپنے فائدے کا لالچ ہے اور اگر تم آپس میں احسان کرو گے اور بچو گے اور اگر تم بچو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے تمہارے کاموں کا پورا بدلہ ملے گا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما بیویوں میں تم برابری ہرگز نہ کر سکو گے اگرچہ تم خواہش بھی کرو چونکہ یہ کام اسمبھو ہے اس لیے منع یہ ہے کہ بالکل ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑ دو اور اگر آپس میں صلح سے رہو گے اور اتیاچار سے بچو گے تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور اگر دونوں الگ ہو جائیں گے تو اللہ بھی اپنی فراخ دستی سے ان کو بے پرواہ کر دے گا اللہ بڑا فراخی والا بڑی حکمت والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الْأَرْضِ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ ہی کے ملک سمپتی ہے ہم نے تم سے پہلے کتاب والوں یہود و نصارہ کو اور تم کو بھی یہی نصیحت کر رکھی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جو آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے پھر سن لو آسمان اور زمین کی سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہی بگڑی بنانے والا کافی ہے يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد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 فإن الله كان بما تعملون خبيرا इसलिए اے مسلمانو خدا लगते انصاف سے گواہی دیا کرو اگرچہ وہ گواہی تمہارے लिए یا تمہارے ماں باپ کے لیے یا تمہارے قریبیوں کے لیے نقصان پہنچانے والی ہو تو بھی تم سچی گواہی سے نہ رکو اگر کوئی شخص مالدار ہو یا فقیر اللہ اس کا متولی ہے اس لیے تم نیا کرنے میں اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو اور اگر زبان دبا کر دو رخی باتیں کہو گے حقدار کا نقصان ہو یا بالکل ہی گواہی سے गवाही پھیرو گے تو اللہ تمہارے کاموں سے آگاہ ہے یا या الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا اے مسلمانوں اللہ اور رسول کے ماننے میں مضبوط رہو اور جو کتاب اللہ نے اپنے رسول محمد پر اور اس سے پہلے اتاری ہے ان کے ماننے میں بھی ثابت قدم رہو اور جو کوئی اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے رسولوں کا یا قیامت کے دن کا انکار کرے گا وہ سیدھی راہ سے بڑی دور بھٹک جائے گا ان آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لا کر پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر انکاری ہوئے پھر دن دن کفر میں بڑھتے گئے اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا ان کو راہ دکھائے گا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عند العزة العزة فإن لله جميعا تو ان منافقوں کو بھی سنا دے کہ ان کو سخت درد کا عذاب پہنچے گا ان کو اگر پہچان نہ ہو تو ہم بتلا دیتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو مومن کو چھوڑ کر کافروں کو مخلص دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کافروں کے یہاں سے عزت چاہتے ہیں عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ۖ حالانکہ اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم اللہ کے حکموں سے انکار یا مسخری ہوتی سنو تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگیں ورنہ اسی سمے تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے اللہ قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک استھان پر جمع کرے گا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً جو تمہاری گھات میں لگے رہتے ہیں پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح پہنچے تو کہتے ہیں کیوں صاحب کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کبھی کافروں کی چڑھت ہو تو کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم نے جنگ میں تم پر قابو نہیں پایا تھا پھر اس کے باوجود تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا پس اللہ ہی قیامت کے دن تم میں فیصلہ کرے گا اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہ دے گا مگر شرط یہ ہے کہ مومن مومن ہوں ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله جو منافق اللہ سے بازی کرتے ہیں وہ ان کو دنڈ دے گا اور جب وہ نماز پڑھنے کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست سست کھڑے ہوتے ہیں کیول لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی یاد تو بہت ہی کم کرتے ہیں اسی حال میں تردد میں ہیں نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف کیول اپنے مطلب کی طرف پھر جس کو اللہ ہی بھٹکا دے تو تو اس کی نجات کی راہ نہ پائے گا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا مسلمانوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو مخلص دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کھلا الزام اپنے ذمہ آپ لگاؤ منافق لوگ دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو اے مخاطب کوئی ان کا حمایتی نہ پائے گا جو ان کو اس بڑی بلا سے رہائی دلا دے المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے عمل درست کر لیے اور اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیا اور اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو یہ لوگ پکے مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور بہت جلد اللہ مومنوں کو بڑا ہی بدلہ دے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور اللہ کو مانو تو اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا مطلب ہے اللہ تو بڑا ہی قدر کرنے والا علم والا ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا کسی کے حق میں بری بات کا اظہار کرنا اللہ کو پسند نہیں ہاں جس پر ظلم ہوا ہو کیونکہ اللہ تو سب کچھ سنتا اور ہر ایک کا حال جانتا ہے اگر ظاہر طور پر یا چھپ کر نیکی کرو اور سلوک سے پیش آؤ یا برائی معاف کر دو تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا اس لیے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے منکر ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے ماننے میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض سے انکاری ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ میں راہ نکالیں ان لوگوں کو سخت ذلت پہنچے گی یہی لوگ پکے کافر ہیں اگرچہ یہ اپنے کو اہل کتاب اور مومن کہیں اور انہی کافروں کے لیے ہم نے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما اور جو لوگ اللہ کی توحید کو اور اس کے سب رسولوں کو مانتے ہیں اور ان میں سے کسی رسول کے ماننے میں تفرقہ پات بھید بھاؤ نہیں کرتے بہت جلد اللہ ان کے کاموں کے عجر بدلہ ان کو دے گا اور ان کے سب گناہ معاف کر دے گا اس لیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ۖ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أهل كتاب يهودي तुझसे प्रश्न كارتيه हैं कि उनके सामने आकाश से पूरी किताब एक اتار دے تو موسا سے انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر پرشن کیا تھا کہنے لگے اے موسا اللہ ہم کو کھلم کھلا سامنے دکھا چونکہ ان کا یہ پرشن بہت ہی بیجا تھا اس لیے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بجلی گری جس سے وہ مر گئے پھر کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود پوج بنا لیا اور اس بے جان کو پوجنے لگے پھر ہم نے یہ بھی معاف کر دیا اور ان کے پیغمبر موسا کو دشمنوں پر غلبہ ظاہر کر دیا الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما اور ہم نے ان پر وعدہ لینے کے لیے تور پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور ہم نے ان سے کہا کہ اس فتح کی ہوئی بستی کے دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور یہ بھی کہا تھا کہ ہفتہ میں زیادتی نہ کرو اور اس پر ہم نے ان سے بڑا مضبوط وعدہ لیا تھا مگر انہوں نے ایک کا بھی خیال نہ رکھا پھر ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کے انکار اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل سرکشت ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر کر دی ہے اس لیے نصیحت کو بہت کم مانتے ہیں اور ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ۖ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا اور ان کے اس غلط گوئی کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا حالانکہ نہ تو انہوں نے اس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 عظيما البتہ ان میں سے توحید کو جاننے والے پکے علماء ودوان اور عام ایماندار تیری طرف اتاری ہوئی کتاب اور تجھ سے پہلے اتاری ہوئی کتابوں کو مانتے ہیں اور پانچوں وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور پچھلے دن قیامت پر سچا ایمان رکھنے والے ہم ان کو بڑا بدلہ دیں گے النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا आश्चर्य की बात کہ تیرے رسول ہونے کے کر انکاری ہیں حالانکہ ہم نے تیری طرف وہی بھیجی جیسا کہ نوح کی طرف اور اس کے پیچھے اور نبیوں کی طرف اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور خاص کر عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وہی بھیجی تھی اور داؤد کو ہم نے پڑھنے کے لیے زبور دی اسی پرکار تجھ کو قرآن دیا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون بہت سے رسولوں کی ہم نے تمہیں خبر کر دی اور بہت سے ابھی تک تجھ کو نہیں بتلائے اور موسا سے اللہ نے بلا واسطہ باتیں کی ہمیشہ ہم رسول بھیجتے رہے جو شبھ سوچنا سناتے اور عذاب سے ڈراتے تاکہ رسولوں کے آنے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 اہل کتاب وہ بہت سخت گمراہ ہیں بے شک جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں پر گمراہ کرنے کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا اور نہ ان کو نجات کی راہ سجھائے گا ہاں جہنم کی راہ اوش ان کو دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ پر یہ کام آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لوگوں یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے سچے احکام لایا ہے ان کو مانو تو تمہارا بھلا ہوگا اور اگر نہ مانو گے تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی ملک ہے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض اے کتاب والو اپنے مذہب میں حد سے نہ نکلو اور سچی بات کے علاوہ اللہ کے ذمہ کچھ مت لگایا کرو عیسیٰ ابن مریم کیول اللہ کا رسول اور اس کا حکم ہے جس کو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا پیدا شدہ ہے اور اس کی طرف سے ایک روح ہے یعنی زندہ ہستی ہے اس لیے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو مانو اور تین خدا یا تین وسطوں سے مل کر بنا ہوا خدا نہ کہو باز آ جاؤ اپنا بھلا چاہو اللہ تو کیول ایک ہے نہ اس کا کوئی انگ ہے نہ ساجھی اولاد ہونے کے عیب سے پاک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی سمپت ہے اور اللہ ہی کام بنانے والا کافی ہے لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا نہ تو مسیح کو جسے تم اللہ اور اللہ کا بیٹا مانتے ہو اللہ کا بندہ بننے سے کسی پرکار کی شرم ہے اور نہ قریبی فرشتوں کو اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے شرم کرے या किसी प्रकार का तकबर करे तो अल्लाह उन सबको अपने पास जमा करेगा فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ۖ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کار کیے ہوں گے ان کو پورا پورا بدلہ دے کر اور ادھک بھی اپنے فضل اور مہربانی سے دے گا اور جنہوں نے اس کی بندگی سے شرم اور تکبر کیا ہوگا ان کو دکھدائی دنڈ دے گا اور اللہ کے علاوہ اپنے لیے کسی کو ولی اور حمایتی پائیں گے الناس قد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 ہوں تو مرد کو عورت سے دو گنا حصہ ملے گا اللہ تعالی تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ نہ بھولو اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے